اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں ہم تقریباً اپنی جو روایت ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے کانٹینویشن کے ساتھ پچھلے لیکچر کے اندر جو ہم نے آپ کو چیز دکھائی تھی وہ تھی انٹ ون اور انٹ تھری کا استعمال ٹھیک ہے جو زیادہ تر ہم نے ایکسپلینیشن آپ کو دی وہ بیسیکلی جو ہے وہ انٹ ون کے ساتھ تھی سنگل اسٹیپنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کس طریقے سے کرتے ہیں ڈبگنگ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ نے سارا جو ڈسپلے تھا اس کو دیکھا پچھلے لیکچر کے آخر میں میں نے کچھ ایک دو چیزیں آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ جو بریک پوائنٹ کا بریک پوائنٹ کا جو ہمارا پروگرام ہے بریک پوائنٹ کے پروگرام میں ہم جو بریک پوائنٹ لگاتے ہیں لگانے کے بعد جو ایکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو یعنی جب وہ بریک ہو جاتا ہے ہونے کے بعد جب ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وہ جو بھی پیرامیٹرز وغیرہ جو بھی ڈسپلے جو چیز ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد بریک پوائنٹ کو ہم دوبارہ ریسٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو لگانے اور ریسٹور کرنے کا یہ جو پروسیس ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ پروسیس ہے پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ اس دفعہ ہم ذرا آپ کو سے تھوڑا سا اس کا ایک سیمپل ٹائپ جو ہے وہ ہم آپ کو اس دفعہ کر کے بھی دکھائیں گے کہ وہ کام ایکشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میرے خیال میں تھوڑا بیان کرنا اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے وہ یہ کہ ابھی تک جو ڈسپلیز آپ نے دیکھی ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے اسٹیک جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب جیسے آپ کو دکھایا نہیں اس کے اندر تھوڑی سی ڈیلیکیسیز ہیں ٹھیک ہے اسٹیک کے اندر یعنی جس وقت کے پروگرام ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول ہمارے پاس آتا ہے تو یہ جو کنڈیشن اس وقت ہے جو ہمیں آئی ہے یہ کنڈیشن اوریجنل پروگرام اسٹیک کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس میں کچھ چیزیں تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں وہ کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں ان کے تبدیل ہونے سے ہمارے ڈسپلے پہ کیا اثر پڑے گا ان کو کس طریقے سے ہمیں مطلب صحیح رکھنا ہے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ سنک رکھنا ہے پروگرام کے اصل اسٹیک کے ساتھ اس کی ویلیوز کس طریقے سے پڑی ہوئی ہیں کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آج ہم تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیں کیونکہ اس کے مڈ میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا چھوٹی سی ڈبگنگ کی اسائنمنٹ بھی دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ انٹ تھری کا بنیادی طور پہ پلیسمنٹ کہ انٹ تھری کو ہم لگاتے کس طرح کس طریقے سے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اسے ہم اٹھاتے کس طریقے سے ہیں اور پھر دوبارہ کیسے لگاتے ہیں یہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور یعنی ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو ذرا سا تاکہ آپ کو جو جو پرابلم کی صورت حال ہے وہ کلیئر ہو جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر کے آخری حصے میں کہ ان تھری کا جو معاملہ ہے چھوٹا سا وہ ڈیلیکیسی اس کے اندر اس طرح ہے کہ اگر پہلی دفعہ میں نے اس میں بریک پوائنٹ لگا دیا ایک بریک پوائنٹ میں نے لگایا ٹھیک ہے اور وہاں سے بریک کرنے کے بعد میرے پاس اس کی انٹ تھری کی آئی ایس آر کے اندر وہ چیز آئی انٹ تھری کی آئی ایس آر نے جو بھی مجھے رجسٹر وغیرہ ڈسپلے کرنی تھی وہ ڈسپلے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے ریسٹور کیا پرانی والی جو اپ کوڈ ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹرول واپس پروگرام کو دیا جب کنٹرول واپس پروگرام کو دیا تو بریک پوائنٹ اس انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے بعد اس کے بعد کیونکہ موڈیفائڈ انسٹرکشن میں نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتا اوریجنل انسٹرکشن مجھے ایگزیکیوٹ کرنی اس کی ایگزیکشن کے بعد بریک پوائنٹ کی دوبارہ اسی پوائنٹ پر ریسٹوریشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی چیز بہت چھوٹی ہے یعنی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی بڑا زور لگانا پڑے گا لیکن یہ چیز ڈیلیکیٹ ہے اس کے اندر یعنی یہ نازک چیز ہے نازک کام ہے اس میں چیزوں کی سیکوینس کو ان کی اکرنس کو سمجھنا کہ کیا چیز پہلے ہوگی کیا بعد میں ہوگی اور کس طریقے سے یہ آپریشن ہوگا یہ بڑا ضروری ہے اس کو اسی پرٹیکولر کانسیپٹ کو تھوڑا الیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا کا پروگرام لکھا ہے اس کے اندر بنیادی کنسنٹریشن جو ہے وہ ہے انٹ تھری کی ورکنگ کے اوپر پچھلی دفعہ میں نے جو آپ کو پروگرام دکھایا تھا اس کے اندر انٹ ون کی جو ورکنگ ہے اس کو ہم نے زیادہ الیبوریٹ کیا تھا اس دفعہ جو پروگرام ہے اس کے اندر تھری کی ورکنگ جو ہے اس کو ہم نے الیبوریٹ کیا ہے اس کے لگانے اور اس کے اٹھانے کے پروسیس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہے تو وہ ہم اب آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ ذرا دکھاتے ہیں پھر اس کی ورکنگ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر اس وقت جو چیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہماری ڈی ایس آر ہے کیونکہ باقی کا حصہ جو پروگرام کا ہے وہ بالکل تقریباً وہی ہے جو کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا وہی ہماری پرنٹ ایس ٹی آر ہے وہی ہماری پرنٹ نم ہے وہی ہماری کلیئر اسکرین ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ اگر غور کریں تو ہم صرف وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں باہر سے ابھی ہم کوئی امپورٹ نہیں کیا ٹھیک ہے سب ہمارا انڈیجنس پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں جو تبدیلی ہے اس کے اندر وہ یہ تبدیلی ہے کہ اب جو ہماری پہلے ٹریپ آئی ایس آر تھی جو کہ انٹ ون کے ساتھ لگی ہوئی تھی بالکل تقریباً وہی فنکشنالٹی کے ساتھ اس کو ہم نے اب انٹ تھری کے ساتھ جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کام وہی کرتی ہے بالکل اسی طریقے سے فنکشن کر رہی ہے جس طریقے سے کہ پہلے ہماری انٹ ون کی روٹین فنکشن کر رہی تھی ود فیو موڈیفکیشن ٹھیک ہے پہلی موڈیفکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر روٹین کو جس جگہ پر بریک لگا ہے ٹھیک ہے نا اس ایڈریس کا پتا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس میں ریسٹوریشن کر سکیں ٹھیک ہے یہ ہماری انسٹرکشن جو ہے یہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو پیئرز ہماری انسٹرکشن کی آ رہی ہیں یہ انسٹرکشن پیئرز بنیادی طور پر جو ہماری یعنی جس جگہ پہ ہم نے بریک پوائنٹ لگایا ہوا تھا اس جگہ کو الیبوریٹ کر رہی اب سب سے پہلے وہ کرتا یہ ہے کہ ہمارا جو سیگمنٹ رجسٹر ہے جو سی ایس ہے ہمارا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو وہ ہم اٹھاتے ہیں اور سی ایس رجسٹر ہم وہ اٹھاتے ہیں جو اسٹیپ پر ہے جہاں بریک اکر ہوا تھا ٹھیک ہے بریک اکر ہونے کے بعد ہم اس روٹین کے اندر آئے ہیں اس لیے سی ایس رجسٹر ہم وہ اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارا اسٹیک پر پڑا ہوا ہے وہی ہمارا سیگمنٹ ہے یہاں پر ہم کوئی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس میں وہ نہیں کر رہے بنیادی طور پر سپوزیشنز نہیں کر رہے فکس نہیں کر رہے اس کو جو اسٹیک کے اوپر ہمارا سی ایس پڑا ہوا ہے اس کو ہم ایز سیگمنٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد جو ہمارا آئی پی پڑا ہوا ہے اسٹیک پر جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آئی پی بریک کے کیس میں ایک آگے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ایرونیس ہے اگر ہم اس اس کو جگہ کے اوپر آئی پی کو استعمال کریں گے تو یہ غلط آئی پی ہے ہمارا یہ ایک بائٹ آگے گیا ہوا ہے اس لیے اس آئی پی کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ آئی پی چونکہ اسٹیک پر پڑا ہوا ہے اس میں سے ہم ایک ڈیکریمنٹ کر لیں تو وہ اوریجنل آپ کوڈ کے اوپر پوائنٹ کرے گا ٹھیک ہے اس اس اس لیے یہ یہ ڈیکریمنٹ ایک ہم کے کے اندر کر دیتے ہیں بعد جو پوزیشن ہے اس کے آف سیٹ کی جس پوزیشن پر بریک اکر ہوئی تھی وہ پوزیشن بھی ہم اسٹیک سے اٹھاتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی آئی کے اندر ہم نے اسٹیک سے اسے اٹھا لیا ہے اور یہ پوزیشن ہم نے سیو کر لی ہے اپنے پاس جہاں پر یہ بریک لگی ہوئی تھی کیونکہ جب ہم ریسٹور کرنے کے لیے جائیں گے اور جب دوبارہ بریک لگانے کے لیے جائیں گے تو اس وقت ہمیں یہ والی پوزیشن چاہیے ہوگی اس وجہ سے ایک ویریبل سا ڈکلیئر کر کے اس کے اندر ہم نے یہ چیز جو ہے وہ سیو کر دی اس کے بعد جو اگلی انسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ انسٹرکشن ہے جہاں پرانا آپ کوڈ ہمارا بریک کا جو آپ کوڈ پہلے پڑا ہوا تھا یعنی اگر ایڈ کی انسٹرکشن ہے یا سبٹریکٹ کی انسٹرکشن ہے جو بھی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے انکریمنٹ کی انسٹرکشن ہے اس کا آپ کوڈ جو تھا بریک لگانے سے پہلے ٹھیک ہے وہ آپ کوڈ ہم نے اٹھا کے وہ بھی سیو کر کیا تھا بریک لگاتے وقت یہاں پر اب اس آپ کوڈ کو ہمیں ریسٹور کرنا ہے بریک کی انٹرپٹ کے اندر ہمیں اس کو دوبارہ واپس لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جو دو انسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو پرانی ہماری یعنی جو پرانا آپ کوڈ تھا ہمارا اوریجنل آپ کوڈ جو تھا یہ اوریجنل آپ کوڈ ریسٹور کرتی ہے اس جگہ پر جس جگہ پر کہ بریک کی روٹین پہلے لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ فنکشن ہے بنیادی طور پر ڈیبگ آئیسار کا ٹھیک ہے باقی اس کے آگے جو ہے وہ سمپلی چلتی ہے سمپل آئی ریٹ جو ہے وہ وہ کرتی ہے اپنے رجسٹر وغیرہ کا ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا پرنٹ جو ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے جو جو ہمارا یعنی رجسٹر وغیرہ جو پرنٹ کرنے کا کوڈ ہے اس کے بعد وہ کوڈ جو ہے وہ فالو ہوتا ہے اس کے بعد سمپل نیچے جب ہم آتے ہیں یہاں سے نکلتے وقت یہاں پر ہم وہ ایکشن کرتے ہیں جو ایکشن کے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس جگہ پر اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا یہ ہے بڑی سمپل لیکن بڑی ڈیلیکیٹ ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو اسٹیک کے اوپر فلیگ رجسٹر پڑا ہوا ہے اس فلیگ رجسٹر کو اس فلیگ رجسٹر کے یعنی جو فلیگ کی ویلو پڑی ہوئی ہے اس فلیگ ویلو کے اندر میں نے ٹریپ فلیگ کو ورن کر دیا ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے ٹریپ فلیگ کو وہاں پر میں نے ون کر دیا ہے اور اس کے بعد آگے میں کی پریس کا ویٹ کر رہا ہوں جب کی پریس ہوگی تب میں اس میں سے باہر نکلوں گا ٹھیک ہے کی پریس کا ویٹ کرنے کے بعد سمپلی میں جتنے رجسٹر میں نے پش کیے تھے وہ رجسٹر میں نے پاپ کیے اور اس کے بعد میں باہر آ گیا ٹھیک ہے جیسے ہی میں باہر آؤں گا ٹھیک ہے وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی جو کہ اوریجنل انسٹرکشن تھی بریک لگانے سے پہلے وہ بنیادی طور پر مین پروگرام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ایل ٹو جس جگہ پہ لیبل لگا ہوا ہے اصل میں میں نے تھوڑا سا فکس کر دیا اس کو آپ اس کو اگر سوچیں گے تھوڑا سا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر اس کو ویریبل کرنا ہو کسی بھی جگہ پہ لگانا ہو آپ یہی لاجک استعمال کر سکتے ہیں ایل ٹو کی جو پوزیشن ہے ہمارے لیبل کی اس پوزیشن کو یہ جو اوپر آپ چار انسٹرکشن اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انسٹرکشن یہاں پر بریک لگا رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو وہ ایڈریس جو ہے وہ انیشلائز کر رہا ہے ایس آئی میں ڈال رہا ہے اور C S colon S I سے یہ جو کوڈ کرنٹ کوڈ سیگمنٹ کے اندر اس ایڈریس پر ایل ٹو کے ایڈریس پر جو ایک بائٹ آپ کوڈ پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے میں نے پہلے سیو کیا ہے آپ کوڈ کے ویریبل میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی انسٹرکشن میں میں نے اسی ایڈریس کے اوپر زیرو ایکس سی سی ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے جو کہ سمپل بریک پوائنٹ کا جو ہمارا یعنی آپ کوڈ ہے وہ ڈال دیا ہے اب اگر اس وقت کوئی یہاں پر ہوتا جو کہ ابھی اب نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈبگر کے سارے انٹرپٹ جو ہیں وہ اس وقت ہم نے پکڑی ہوئی ہیں تو اس لیے ڈیبگر اس پہ فنکشن نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اگر ڈبگر ہوتا تو وہ یہ دکھا دیتا کہ اس انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے بعد فوراً بعد move byte C S S I comma zero X C C اس انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے فوراً بعد یہ جو ایل ٹو پر انکریمنٹ ایکس ہے یہ تبدیل ہو کر کے انٹ انٹ ہو جاتی ہے ہے ہے ہے ٹھیک ٹھیک اب وہ لگ گئی جیسے ہی یعنی اگر ہم میں یہ لگانے کی بات کر رہا تھا حالانکہ میں میرا تھریڈ چل رہا تھا کہ جب میں debug I S R میں سے باہر نکلوں گا جیسے ہی میں باہر نکلوں گا یہ اوریجنل ان انکریمنٹ ایکس جو ہے یہ اس وقت ریسٹور کر چکا ہوگا debug I S R یہ ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے ٹریپ ہمارا ٹریپ فلیگ جو ہے وہ ون ہے کیونکہ وہ آئی ریٹ نے جو فلیگ امیج اٹھا کر کے فلیگ رجسٹر میں ڈالا ہے اس فلیگ امیج کے اندر ہمارا ٹریپ فلیگ جو ہے وہ ون ہے تو جیسے ہی یہ انکریمنٹ اے ایکس ایگزیکیوٹ ہوگی اس کے ایگزیکیوٹ ہونے کے فوراً بعد ٹائپ ون کی انٹرپٹ آئے گی اور ٹائپ ون کی انٹرپٹ آنے کے نتیجے میں ہم ٹریپ آئی ایس آر کے اندر آئیں گے یہ ہے ہماری ٹریپ آئی ایس آر اچھا یہ trap I S R generally کچھ بھی نہیں کر رہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بیسیکلی جو رجسٹر میں استعمال کر رہا ہوں ان کو پہلے میں نے پش کیا اس کو پش کرنے کے بعد سی ایس اور ڈی ایس کو میں نے برابر کیا ہے کیونکہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا ریئل ٹائم انٹرپس کے اندر مجھے یہ جو ہے سپوزیشن نہیں کرنی چاہیے کہ میرا ڈی ایس انیشلائز ہوگا یہ میں نے ڈی ایس کو انیشلائز کیا کیونکہ مجھے اپنے دو ویریبلس کا ایکسس جو ہے بیسیکلی درکار ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک ویریبل کا ایکسس مجھے درکار ہے وہ جو میری آپ کوڈ پوزیشن ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کوڈ پوزیشن کے اوپر مجھے آپ کوڈ اپنا جو ہے وہ ریسٹور کرنا ہے دوبارہ سے وہ رکھنا ہے یعنی وہاں پہ دوبارہ مجھے بریک لگانی تو وہ اوریجنل انسٹرکشن کو ایک جیسے ہی ایگزیکیوٹ کر کے آگے جائے گا یہ اس ٹریپ آئی ایس آر میں آئے گا اور یہ ٹریپ آئی ایس آر جو ہے وہ اب یہاں پر دیکھیں گے دو کام کرے گی پہلا کام وہ یہ کرے گی کہ وہ دوبارہ سے بریک پوائنٹ کو ریسٹور کرے گی اور یہ اسی طریقے سے پہلے اپنا ای ایس اٹھائے گا یعنی اپنا جو سیگمنٹ رجسٹر ہے اس کو انیشلائز کرے گا اور کرے گا وہ وہیں سے جو جو ہماری ہے یعنی جو اسٹیک کے اوپر جو ہمارا سی ایس پڑا ہوا ہے اس کو اٹھائے گا وہ بی پی پلس فور کے ذریعے اٹھا کر کے اس کو ای ایس میں ڈالے گا اور ای ایس میں ڈالنے کے بعد وہ پوزیشن لے کر کے آئے گا آپ کوڈ کی پوزیشن جو ہے ہماری وہ لے کے آئے گا ڈی آئی میں ٹھیک ہے اور ڈی آئی میں لانے کے بعد ایس کولن ڈی آئی کو ایز پوائنٹر استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ دوبارہ یہ زیرو ایکس سی سی جو ہے وہ لکھ دے گا اب یہ یعنی وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے اس انسٹرکشن کے اوپر بریک پوائنٹ لگ گئی ہے اب دوسری ایٹریشن اگر ہم کریں گے تو دوبارہ ہم اسی بریک پوائنٹ پر آئیں گے یہ تو دو باتیں ہوں گی تیسری اہم چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہاں پر ٹریپ کا صرف ایک فنکشن ہے وہ یہ کہ وہ ریسٹوریشن کرے بریک کی ریسٹوریشن کرے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں سے نکلتے ہوئے مجھے ٹریپ فلیگ کو زیرو کر دینا چاہیے اب ٹریپ فلیگ کو زیرو کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہ اینڈ یہ ماسکنگ میں استعمال کروں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے اور سے بٹ ون کرنا اور اینڈ سے بٹ زیرو کرنا ٹھیک ہے اب اس میں جو میں نے ماسک استعمال کیا اس میں تمام بٹس ون ہیں سوائے اس بٹ کے جو ٹریپ فلیگ کی پوزیشن پر ہے اور یہ بی پی پلس سکس کے اوپر اینڈ کر رہی ہے zero X F E F F ٹھیک ہے صرف ایک بٹ اس کے اندر زیرو ہے اور یہ بی پی پلس سکس کیا ہے بی پی پلس سکس بنیادی طور پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلیگ رجسٹر کا امیج پڑا ہوا ہے اس ٹیک میں تو اس ٹیک کے اندر جو فلیگ رجسٹر کا امیج ہے اس کے اندر اس نے ٹریپ فلیگ کو زیرو کر دیا اس کے بعد نارمل اپنا یہ پاپ کرنے کے بعد جب یہ یہ اب آئی ریٹ کرتی ہے تو اس کے آئی ریٹ کے نتیجے میں جو فلیگ امیج فلیگ رجسٹر میں ریسٹور ہوگا اس امیج کے اندر ٹریپ فلیگ ون نہیں ہوگا زیرو ہوگا لہذا فل اسپیڈ ایگزیکیوشن چلے گی اور جیسے ہی پھر وہ دوبارہ اٹریشن کر کے لوپ کے اندر دوبارہ اپنی بریک پہ, پہنچے گا وہ جو نیچے آپ نے دیکھا ہے اوریجنل کنڈیشن وہاں پہ چونکہ ریسٹور ہو چکی ہے انٹ تھری ٹھیک ہے لہذا دوبارہ بریک آ جائے گی یہ ذرا سا شاید بیان کرنے میں آپ کو اتنا جو ہے وہ آسان نہ لگے اس کو آپ ایک دو دفعہ اگر اچھی طریقے سے ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ ساری لاجک جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح کلیئر ہو جائے گی اس میں تھوڑی ایفرٹ جو ہے ہے اب اب آپ کی طرف سے درکار ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں اور چلانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس میں ایک چیز اور غور کیجیے گا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ چونکہ اس کے اندر ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ پروگرام کے اندر ہی ہم بریک پوائنٹ لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد پروگرام کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوڈ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اب جیسے ہی ہم اسے چلائیں گے آبویسلی پہلی دفعہ ہی جب وہ ایگزیکیوٹ کرے گا تو چونکہ اس جگہ پر آنے سے پہلے وہ وہاں پر انکریمنٹ ایکس کے کی جگہ پر ٹھیک ہے وہ بنیادی طور پہ بریک لگا چکا ہے اس لیے وہ بریک جو ہے ابھی انکریمنٹ ایکس ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی بریک لگ چکی ہے ابھی انکریمنٹ ایکس کو ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے لہٰذا آپ دیکھیں اس میں جو چیز ہماری دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ X register B X register C X اور ڈی ایکس وغیرہ کی ویلیو اس وقت انیشلائزڈ فارم میں ہے کیونکہ پہلی ہی انسٹرکشن پر بریک ہو گئی ہے اور وہ انسٹرکشن ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب اگر میں اس میں کی پریس کروں ایک دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوری اٹریشن ہو گئی اگر پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہو جو ہم بریک یعنی سنگل اسٹیپنگ کے اندر کر رہے تھے تو ہر کی پریس پر ایک اسٹیپ ہو رہا تھا اس دفعہ جو ہے ایک کی پریس پر لوپ پورا ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہو کے اچھا دوبارہ سے رکا ہے انٹ تھری میں دوبارہ رکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انٹ ون نے وہاں پر سی سی کر کے بریک کو ریسٹور کر دیا تھا لہذا دوسری اٹریشن میں دوبارہ جب وہاں پہ آئے تو وہاں پہ پھر بریک پڑی ہوئی تھی پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ آ گئے ہیں یہ ایک اٹریشن لوپ کی کمپلیٹ ہوئی ہے اگر آپ ویلیوز دیکھیں تو ایکس میں ون ہے بی ایکس میں ٹویلو ہے جو کہ جو ہمارا کوڈ تھا پڑا ہوا اس کوڈ کے مطابق بالکل وہی ویلیوز ہیں جو ایک اٹریشن کے بعد آئیں لیکن یہ ایک اٹریشن پوری ایک دفعہ میں ہو گئی ہے اور اگر میں دوسری دفعہ کی پریس کروں گا ٹھیک ہے تو دوسری اٹریشن پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے ہے اس اس میں یعنی میں دوسری اٹریشن جو یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ایک کی پریس کرتا جاؤں اور ایک ایک اسٹیپ ہوتا جائے نہیں پورا لوپ جو ہے ایگزیکیوٹ ہو کر کے بریک پوائنٹ پر رکا ہے آ کر کے دوبارہ تو یہاں پر یہ ویلیوز جو ہیں اسی طریقے سے ہم چلاتے جائیں یہ چلتی جائے گی اگلا اسٹیپ لیں گے اگلا پورا لوپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا جائے گا یہ یہ جو ہے یہ اس وقت بریک کا فنکشن کر رہا ہے اور اس کے اندر بریک اور ٹریپ ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں سنکرونائزیشن کے ساتھ چل رہی ہیں اس کے ایکشن کو اس طریقے سے جو ہے آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو یہ لاجک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اس میں ایک اور چیز جو آپ کو انٹرسٹنگ لگے گی اور شاید آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی وہ یہ کہ پچھلے کیس میں جب ہم چل رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ٹریپ فلیگ جو ہے وہ فلیگ رجسٹر کے اندر جو فلیگ امیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اس فلیگ امیج کے اندر ٹریپ فلیگ جو ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے نا اس میں ٹریپ فلیگ ون نہیں کیونکہ ٹریپ فلیگ ایک بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے آن ہوتا ہے فار ون انسٹرکشن اونلی ٹھیک ہے نا اور جو جو ہماری ڈسپلے کی بیسیکلی روٹین لگی ہوئی ہے وہ چونکہ بریک میں لگی ہوئی ہے اور بریک کے اندر ٹریپ آن نہیں ہوتا اس لیے یہاں پر آپ کو ٹریپ جو نظر آئے گا وہ زیرو نظر آئے گا ٹریپ ایک بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے اس میں آن ہوتا ہے یہ ویلو اگر آپ اس کو بائنڈری میں رجسٹر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے اگر آپ بائنڈری میں کنورٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں ٹریپ فلیک زیرو ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بریک انٹرپٹ یہ جو ہماری انٹ زیرو تھری ہے اس کے اوپر چل رہا ہے یہ جو پریزنٹیشن آپ نے دیکھی ہے اس کے اندر میجر جو ہمارا انفیس تھا وہ بریک کے آپریشن پہ تھا کہ جو انٹ زیرو تھری ہے ہماری وہ کس طریقے سے فنکشن کرتی ہے اس کی جو ڈیلیکیسی تھی اس کو لگانے اس کو اٹھانے اور پھر دوبارہ لگانے کی ٹھیک ہے وہ ہم نے آپ کو اس میں کر کے دکھائی یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے پاس موجود ہوگا اب میں آپ کو اس کے اوپر ایک کام دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کام جو ہے ذرا سمجھنے والا کام ہے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اس طرح کا ایک چھوٹا سا ڈبگر بنانا ہے ٹھیک ہے وہ ڈبگر جو ہوگا وہ ٹی ایس آر کی طرح ہوگا یعنی جو ٹرمینیٹ اور اسٹے پروگرامز آپ نے پیچھے دیکھے ہیں جو ہم نے آپ کو کر کے دکھائے تھے ٹھیک ہے اس طریقے کا ہمارا یہ ڈبگر ہوگا جو کہ ایک دفعہ آن ہوگا اور پھر وہ ریزیڈنٹ ہو جائے گا اس کے اندر ایک چیز دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کا ایک خاص طریقے سے اس کا ایک ڈسپلے ہوگا ٹھیک ہے جو ڈسپلے کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس فارم کا ڈسپلے جو ہے وہ مجھے درکار ہے اس کے اندر تمام رجسٹرس کی فارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان رجسٹرس کی فارمیشن آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ فارمیشن جو ہے آپ اسکرین کے اوپر لے کے آئیں گے ایک چیز دوسری چیز جو ہے اس ڈسپلے کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو اسٹیک ڈسپلے کرنا ہے نہ اور یہ اسٹیک جو ہے یہ پروگرام کا اسٹیک ہے یہ وہ اسٹیک نہیں ہے جب ہم انٹر ہونے کے بعد اس کے اندر جو کچھ چیزیں آ چکی ہیں اسٹیک کے اوپر وہ اسٹیک نہیں بلکہ جو اوریجنل پروگرام کا اسٹیک ہے وہ آپ نے ڈسپلے کرنا ہے اور اسٹیک کے پہلے دس جو ورڈ ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے کانٹینٹ بھی آپ نے ڈسپلے کرنے جیسے کہ آپ کو اس ڈسپلے کے اندر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہے آپ کا یہ اوپر والا جو پورشن ہے یہ پورشن آپ کا جو ہے یہ تو مینڈیٹری ہے یہ تو اسائنمنٹ کا پارٹ ہے یہ آپ کو کرنا ہے اس کے ساتھ ایک نیچے آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے یہ پورشن جو ہے یہ بونس پورشن ہے جو آدمی جو ہے اس کو کرے گا اس کو بونس مارکس دیے جائیں گے یہ پورشن کیا ہے کہ اس کے اندر ہر جو انسٹرکشن آپ کے پروگرام کے اندر ہے بریک پوائنٹ جہاں پہ آیا ہے جس جگہ پہ اس وقت سی ایس اور آئی پی ہے وہاں سے آگے آپ نے ڈسپلے جو کرنا ہے وہ صرف آپ کوڈز جو نمبرز ہیں انسٹرکشن کے وہ آپ نے ڈسپلے کرنے انسٹرکشن خود نہیں ڈسپلے کرنی ٹھیک ہے نمبرز ڈسپلے کرنے اس کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی کہ ہر انسٹرکشن جو ہے اس کی لینتھ کتنی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ جو ڈاکومنٹس مل جائے گا ان کو آپ کو سرچ کرنا ہے ڈاکومنٹ کو سرچ کر کے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر انسٹرکشن کا آپ کوڈ کیا ہے اور اس انسٹرکشن کے اندر کتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں کیونکہ بعض انسٹرکشن ایسی ہوں گی جن میں آپ کوڈ بھی ہوگا آپ کوڈ کے آگے پیرامیٹرس بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا تو وہ پیرامیٹرس کتنی لینتھ کے ہیں یہ ساری کیلکولیشن آپ کو کرنی ہے یہ بونس پورشن ہے جو یہ کرے گا اسے بونس مارکس ملیں گے یہ تو ہو گئی ایک ریکوائرمنٹ آپ کی ٹھیک ہے دوسری ریکوائرمنٹ جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ کہ جب یہ ڈبگر ڈسپلے کرے گا نا اسکرین پر تو یہ اسکرین کو اپنے پاس سیو کرے گا جو پرانی اسکرین ہے ڈسپلے سے پہلے جو اسکرین اس نے دی ہے جو اسکرین تھی ڈسپلے سے پہلے اس کو وہ اپنے پاس سیو کرے گا اور جب کنٹرول چھوڑے گا یعنی فرض کیجیے کہ میں نے اسے گو کہا ہے تو وہ گو اس طرح سے اپنا ڈیٹا اسکرین پہ چھوڑ کے نہیں جائے گا بلکہ وہ پرانی اسکرین جو ہے اس کو ریسٹور بیک کرے گا اور بیک کرنے کے بعد کنٹرول گو کرے گا آگے جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہنٹ میں آپ کو تھوڑا سا دے سکتا ہوں کچھ ہنٹ آپ کو ڈاکومنٹ میں بھی مل جائے گا وہ ہنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اسٹرنگ انسٹرکشن اور خاص طور پہ جو موو کی انسٹرکشن ہے مووز موو اسٹرنگ ٹھیک ہے اس کو آپ استعمال کریں گے ایک بفر بنا لیجیے اپنے پروگرام میں ٹھیک ہے وہ بفر اتنا ہو جس میں کہ پوری اسکرین کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو جائے انٹر ہوتے ہی اسکرین پوری اٹھا کر کے اس بفر میں ڈال دیجیے ٹھیک ہے اور باہر نکلنے سے پہلے وہ پوری اسکرین اٹھا کے واپس یعنی وہ پورا بفر اٹھا کے اسکرین پر ڈال دیجیے یعنی جب آئے تو اسکرین اٹھا کے بفر میں ڈال دی اپنا سارا ڈسپلے کیا ٹھیک ہے اور جب باہر نکلنے لگے تو بفر اٹھا کر کے اسکرین پر ڈال دیا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں بہت تھوڑی چھوٹی انسٹرکشن آپ کو چاہیے اس کے لیے وہ یہ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے اب تیسری چیز جو رہ جاتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ اگر یہ ٹی ایس آر ہے ٹھیک ہے تو کنٹرول اس تک کیسے جائے گا کنٹرول اس تک اس طرح جائے گا کہ جو پروگرام آپ اس میں ڈبک کریں وہ پروگرام بھی آپ ہی لکھیں گے ڈبک کرنے کے لیے تو جہاں جہاں آپ کو بریک پوائنٹس چاہیے جو جو جس جس جگہ پہ آپ کو بریک پوائنٹس چاہیے وہاں پہ آپ انٹ تھری کی انسٹرکشن جو ہے وہ استعمال کریں گے انٹ تھری کی انسٹرکشن جو ہے وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا یعنی خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ سنگل بائٹ آپ کوڈ والی انٹ تھری آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس پرٹیکولر اسمبلر کا جسے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر انٹ تھری ملا کے لکھنا پڑے گا آپ کو آئی این ٹی تھری ٹھیک ہے تب یہ سنگل بائٹ آپ کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کرے گا وہاں پہ اگر آپ I N T space three کر کے رکھیں گے تو وہ C D zero three generate کر دے گا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ خیال رکھیے اس کو میں زیادہ الیبوریٹ نہیں کرتا کر کے دیکھیں گے وہ خود پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ ہے کنٹرول اس تک لے جانے کا ڈبگر تک کنٹرول کو لے جانے کا جب کنٹرول ڈبگر پہ آ گیا اور ڈسپلے ڈبگر نے کر دیا اب میرے پاس دو آپشنز ہونے چاہیے وہ دو آپشنز جو ہیں وہ آپ اپنی دو پسند کی کیز کے اوپر ڈال دیجئے ایک آپشن ہے گو کا گو کا آپشن جو ہے وہ یہ کہ بس سمپل آگے جا کر کے اور سیدھا ایگزیکیوشن شروع کرنی ہے اب دوسرے بریک پوائنٹ پر ہی ہم جا کر کے رکیں گے اس کے درمیان میں ہم نے نہیں رکنا اور دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے اسٹیپ کا اگر میں دوسرا آپشن اسٹیپ کا لوں تو ایک اسٹیپ ایک انسٹرکشن ایگزیکٹ کر کے وہ آگے چلنا چاہیے ایک انسٹرکشن ایک دفعہ کی پریس کروں ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر کے آگے چلے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے ڈسپلے اسی طریقے سے میرا اپڈیٹ ہو جس طریقے سے کہ میں یعنی انٹ تھری کے اندر جیسے میں اپڈیٹ کر رہا تھا اب اس کو آپ کس طریقے سے فارمولیٹ کرتے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے بناتے ہیں پورے اسٹرکچر کو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اور میرے خیال میں آپ اب اتنا جانتے ہیں کہ آپ اس اسٹرکچر کو بہت اچھی طریقے سے فارمولیٹ کر سکیں میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسپلے وغیرہ کی یہ تمام جو روٹینز ہیں ان کو سب روٹینز کی طرح آپ لکھ لیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ ان کو انٹ تھری سے بھی استعمال کر سکیں اور انٹ ون سے بھی استعمال کر سکیں ان کو آپ یوز کیجئے اور دونوں کو صرف دونوں کے اندر سے آپ کو صرف data call restore call restore کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اس پہ آپ کو سوچنا کافی پڑے گا اور اچھا ذہن لگانا پڑے گا یہ ذرا ڈیٹیل والی چیز ہے لیکن اس کا بہت زیادہ پارٹ جو ہے وہ مثالوں میں ہم آپ کو کر کے دے چکے ہیں اب ذرا ایک تھوڑا سا نیا کانسیپٹ جو ہے نیا تو خیر مجھے نہیں کہنا چاہیے اب جو جو کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے پچھلے کانسیپٹ میں ہی فٹ ہوں گے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کچھ کچھ لیکچر پہلے بتایا تھا کہ اسمبلی لینگویج ہماری ختم ہو چکی ہے لینگویج ہمارا اینڈ ہو چکا ہے اس میں اب ظاہر ہے کافی دیر سے ہم نے کوئی نئی انسٹرکشن اس طریقے سے نہیں پڑھی یوزز مختلف ہم نے دیکھے یہ جو پیچھے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے یہ جو ڈبگنگ کا سارا جو یہ آپ نے کھیل دیکھا ہے اس کے اندر ایک چیز آئی ہے جس چیز پہ اب ذرا تھوڑا غور کریں وہ کیا چیز ہے وہ یہ کہ اگر ویسے پروگرامز کو آپ دیکھیں جو پروگرام ابھی ہم نے دیکھے ہیں وہ ہے کہ ایک انسٹرکشن دوسری انسٹرکشن تیسری انسٹرکشن سادہ سی چیز ہے انسٹرکشنز کی ایک لڑی ہے جو کہ چل رہی ہے اس لڑی کو ابھی جو ہمیں ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر میں جو تھوڑی سی ایگزامپلس کر کے دکھائی ہیں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا ایک چیز آپ کے سامنے ضرور آنی چاہیے اگر ہم اس کو توڑیں اس لڑی کو توڑیں کہیں بیچ میں سے اس کو ہم کسی طریقے سے توڑیں انٹ تھری سے جیسے بریک لگا کر کے ہم نے توڑ لیا یا انٹ ون کو ٹریک فلگ آن کر کے ہم نے توڑ لیا ٹھیک ہے نا وہ توڑا ہے نا اس کی ایگزیکشن جو ایک فلو ہے لاجیکل فلو پروگرام کا وہ وہ فلو نہیں رہا ٹھیک ہے جو کہ پروگرام کا اوریجنل فلو تھا لیکن اس کو میں نے اگر انٹ ون سے توڑا اور توڑنے کے بعد کوئی اور کام کیا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے کیا اس کیس میں وہ کیا تھا وہ ڈسپلے کرنے کا کام تھا وہ نارمل پروگرام فلو کے اندر تو وہ ڈسپلے کرنے کی چیز کہیں پہ بھی نہیں تھی ٹھیک ہے نا وہ تو ہمارے ڈبگر کا حصہ تھا ڈبگر نے تمام رجسٹرز کو بہت آزادانہ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے وہ ڈسپلے کیا ڈسپلے کرنے کے بعد مزے سے بیٹھا ہمارے کی بورڈ کا انتظار کرتا رہا کہ ہم کی بورڈ پہ کی پریس کریں تو چیز آگے چلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ نکلنے لگا تو اس نے کیا کیا اس نے اسٹیٹ پروسیسر اسٹیٹ جو ہے اس کو پوری طرح سے ریسٹور کیا ہر چیز واپس اپنی جگہ پر لے کے آیا ٹھیک ہے نا وہ جو این اس انسٹرکشن کی ایگزیکشن سے فوراً بات جو اسٹیٹس تھا اس کا ٹھیک ہے ایکس میں کیا ویلو تھی اسٹیٹس جب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت کمپاؤنڈ لفظ ہے ٹھیک ہے نا اے ایکس میں کیا ویلو تھی بی ایکس میں کیا تھی سی ایکس میں کیا ڈی ایکس میں کیا تمام رجسٹرز کی جو جو ویلوز تھیں بٹ بائی بٹ ایک دم ایکوریٹ ویلوز دوبارہ انہی تمام رجسٹر میں اسی طرح سے رکھ کر کے میں واپس آیا تو پروگرام اپنی ایگزیکشن کو بالکل ویسے ہی لے کے آگے چلا جیسے کہ کچھ نہیں ہوا تھا حالانکہ اس درمیان میں کتنا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اسکرین کے اوپر وہ سارا آ گیا پروگرام کا سارا کچر چٹھا جو تھا وہ کھل گیا ہے اسکرین کے اوپر نظر آ گئی ہر چیز رجسٹر کی ویلیو یہ سب کچھ لیکن پروگرام کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بالکل اپنے اسی لاجیکل فلو میں اسی طریقے سے چلتی چلی جا رہی ہے اس کے ایگزیکیوشن میں کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے نا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کتنا سادہ نظر آتا ہے ڈیلیکیٹ ہے لیکن سادہ ہے یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر میں چاہوں یہ تو ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے ایک پروگرام کی اگر میرے پاس دو پروگرام ہوں ٹھیک ہے یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کو میں نے پوائنٹ اے پر توڑا روکا کسی ذریعے سے روکا ابھی اس سے بحث نہیں ہے کہ ہم نے اسے کیسے روکا اس کی جو اسٹیٹ ہے تمام رجسٹرز ٹھیک ہے ہر رجسٹر کی ویلیو فلیک کی ویلیو یہ وہ جو جو بھی ضروری ہے اس کا فی الحال ہم اس سیٹ کو کنفائن نہیں کر رہے کہ کیا ضروری ہے جو بھی ضروری ہے اس کو ہم کسی ایک جگہ پہ محفوظ کرتے آپ محفوظ کر سکتے میموری میں جہاں چاہیں محفوظ کر لیں ٹھیک ہے کسی ایک جگہ پر محفوظ کر دیں اور بجائے اس کے کہ واپس اس پروگرام میں جائیں کیا ضروری ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا ہم جہاں جائیں گے پروسیسر تو مجبور ہے ہم جدھر جائیں گے ادھر کام شروع کر دیں ٹھیک ہے پروگرام اے سے غور سے اس بات کو سنیے کہ پروگرام اے چل رہا تھا اس وہ ٹوٹا کسی ذریعے سے ٹوٹا کنٹرول میرے پاس آیا ٹھیک ہے میں نے کیا کیا کہ اس کے پورے انوائرمنٹ کو انوائرمنٹ سے میری مراد ہے اس کے سارے رجسٹرز اس کا اسٹیک یہ وہ تمام چیزیں اس کو ایک جگہ پہ میں نے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پورٹلی میں بند کر کے میں نے محفوظ کر دیا ایک جگہ پہ ٹھیک ہے اب واپسی میں جاتے ہوئے میں پروگرام اے پر واپس نہیں گیا ٹھیک ہے یہاں تھوڑی سی میں نے بےمانی کر دی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹرک کھیل دیا کہ میں پروگرام اے میں جانے کے بجائے میں پروگرام بی میں چلا گیا مجھے انسٹرکشن سیٹ کو دیکھیں اگر آپ تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا اس چیز سے ٹھیک ہے سمپل بات ہے کہ آئی ریٹ جو میں نے کیا ہے اگر اسٹیک کے اوپر جو تین ویلیوز پڑی ہوئی ہیں سی ایس اور آئی پی اس میں سی ایس اور آئی پی کو میں چینج کر دوں تو آئی ریٹ کا ایکشن تو وہی ہوگا جو آئی ریٹ کا اسٹینڈرڈ ایکشن ہے کہ وہ یہ پاپ کرے گا اور جو یہ سی ایس اور یہ آئی پی ہے وہاں سے شروع ہو جائے گی تو اگر میں سمپلی اس میں پروگرام اے کا سی ایس اور آئی پی ڈالنے کے بجائے پروگرام بی کا سی ایس اور آئی پی ڈال دوں تو کیا فرق پڑے گا فرق تو کوئی نہیں پڑے گا یہ فرق پڑے گا کہ اب پروگرام اے کے بجائے پروگرام بی چل رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اور فار دیٹ میٹر سی چل رہا ہوگا ڈی چل رہا ہوگا ای ایف جی ایچ آپ جتنا مرضی اس کانسپٹ کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیے دو سو پروگرام ڈال دیجئے ٹھیک ہے اے کو چلایا پھر اس کو توڑا اس کی اسٹیٹ کو سیو رکھا اپنے پاس بی کو چلایا پھر اسے توڑا ٹھیک ہے سی کو چلایا پھر اسے توڑا اس کی اسٹیٹ سیو کر لی اب واپس آئے اور اے کی وہی اسٹیٹ جو پوری کی پوری ہے X B X C X تمام رجسٹر ویسے ہی ری انسٹیٹ کیا اس کو ٹھیک ہے نا اور کنٹرول واپس جو بھیجا اے میں جہاں سے توڑا تھا اس جگہ پر جب ہم نے واپس بھیجا تو کیا اے کے پاس کوئی ذریعہ یہ چیز جاننے کا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹا تھا جب اتنے کورس بریک کے اندر ٹھیک ہے اتنے کورس بریک کے اندر جو کہ ڈبگر کا بریک تھا اس کے اندر میں نے اسے توڑا اور ریسٹور کیا تو وہ تو مزے سے چل رہا تھا ٹھیک ہے اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی چیخو پکار نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا تو اب بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا ہے نا اے کو کنٹرول واپس دیا پھر تھوڑی دیر بعد یہ تھوڑی دیر یہ جو ہے یہ میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کتنی دیر پھر توڑا آپ سے اب بی پر آئے بی کی جو اسٹیٹ ہم نے سیو کی ہوئی تھی وہ اٹھائی کہ ہاں بھائی ان کے یہ رجسٹر کی یہ یہ ساری ویلوز تھی ان کو بالکل اسی طریقے سے انسٹیٹ کیا کنٹرول بی کو واپس کیا بی اپنی ایگزیکشن اسی طرح سے چلائے گا پھر اسے توڑا اس کی اسٹیٹ کو سیو کیا اور اب بی میں واپس جانے کے بجائے سی کی اسٹیٹ کو ریسٹور کر کے اس میں واپس چلے ٹھیک ہے نا تو سی بھی اسی طریقے سے چلے اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس میں پروسیسر کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو اس میں کوئی اخلاقی قباہت بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے یہ کام جو ہے اے کو چلایا اسے توڑا پھر بی کو چلایا اسے توڑا پھر سی کو چلایا اسے توڑا یہ کام اگر میں بہت تیزی سے کروں اتنی تیزی سے کروں کہ جتنی تیزی سے آپ پرسیو نہیں کر سکتے جس اسپیڈ سے کہ آپ پرسیو نہیں کر سکتے کہ پروسیسر کی اسپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ ملینز بلینز جو انسٹرکشنز ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک جیگا ہرڈز کا پروسیسر ہے تو کہہ لیجئے کہ اگر سمپلسٹی کی میں بات کروں کہ ایک انسٹرکشن پر کلاک سائیکل وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو ایک جگ انسٹرکشنز ایک سیکنڈ کے اندر وہ ایگزیکیوٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اگر میں ایک سیکنڈ کے اندر ایک ہزار دفعہ توڑوں ایک ہزار دفعہ توڑوں تو ملین ایک ملین انسٹرکشن تو پروگرام ایک ہی وہ کر چکا ہو اگر میں ایک سیکنڈ اسے ہزار دفعہ بھی اگر توڑوں تو اس ایک گیپ کے اندر وہ جو چھوٹا سا سلوٹ ہزارویں سیکنڈ کا میں نے اسے دیا ہے ایک بٹا ہزار سیکنڈ کا سلاٹ جو میں نے دیا ہے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس ایک بٹا ہزار سیکنڈ کے سلاٹ میں وہ ایک ملین انسٹرکشن ہوگا اس اس کی اسپیڈ کے اوپر ٹھیک ہے نا تو ایک ملین کو کم نہیں ہوتا ہے یہ نمبر کافی بڑا ہوتا ہے یہ کام ایک سیکنڈ میں اگر میں ہزار دفعہ کروں یوں تو ایک سیکنڈ میں ایک ہزار پروگرام میں ایگزیکیوٹ کر جاؤں گا پیرل ہر ایک کی ایک ایک ملین انسٹرکشن پھر ملین انسٹرکشن پھر ملین انسٹرکشن اور یہ اگر میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام کروں تو وہ ہزار پروگرام یا دو سو پروگرام یا پانچ پروگرام یا دس پروگرام جو چل رہے ہیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ وہ دس کے دس پروگرام اکٹھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ پرسیو نہیں کر سکتے اس جو ٹائم گیپ ہے یہ جو بہت چھوٹا ٹائم گیپ ہے اس چھوٹے ٹائم گیپ کو آپ پرسیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کو امپریشن جو ہے اسکرین کے اوپر وہ ایسا لگے گا جیسے یہ سب کے سب جو ہے وہ اکٹھے چل رہے ہیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا بہت آپ لوگوں نے اس کا شور بھی سنا ہوگا ٹھیک ہے بڑے بڑے لفظ سنے ہوں گے اس کے اوپر ملٹی ٹاسکنگ ملٹی تھریڈنگ یہ وہ بہت سمپل چیز ہے ٹھیک ہے اس میں اصل جو بات ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی کانشیس ہونا پڑتا ہے اپنے پروگرام کے اوپر جس طرح ایک سرجن کانشیس ہوتا ہے جب وہ کسی مریض کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ذرا سی لرزش جو ہے وہ اب ظاہر ہے دیکھیں نا آپ ایک سیکنڈ میں ہزار دفعہ آپ نے اچھل کود مچا رکھی ہے پروسیسر کے اندر ایک سیکنڈ میں ہزار دفعہ جو ہے وہ آپ جہاں آپ کا پیر سلپ ہوا نہیں وہاں تو آپ گئے اس لیے جو اسٹرکچر آپ کے پروگرام کا ہے خاص طور پہ اس پروگرام کا جو کہ یہ کام کر رہے ہیں یہ بیسک آپریشن کر رہا ہے سوئچنگ کرنے کا ٹھیک ہے نا اس کا یہ پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہونا چاہیے بہت اچھے طریقے سے تمام سینیریوز ہمارے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے کہ اچھا یہ ہوگا تو کیا ہوگا یہ ہوگا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے ایک سرجن کی طرح پروگرامر کو اس پرٹیکولر سیکشن میں اتنا ہی کانشیس ہونا ہے جتنا کانشیس کے ایک سرجن ہوتا ہے جب وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک انسٹرکشن اچھی طرح سے ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کریں گے تو کیا ہوگا یہ کریں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن اپنے ایسنس میں یہ جس چیز کو ہم ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی تھریڈنگ کہتے ہیں جاوا میں بھی آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہوگا سی میں ملٹی تھریڈنگ ہوتی ہے فلاں جو ہے وہ ملٹی تھریڈڈ آپریٹنگ سسٹم ہے یہ جو یہ بڑا اتنا بڑا لفظ ہے ملٹی تھریڈنگ کا یہ اصل میں اپنی اپنی ایسنس میں اپنے اصول میں بالکل سمپل بالکل سادہ ہے سادگی کیا ہے اس کے اندر سادگی ایک بالکل سیدھا سیدھا کانسیپٹ ہے کہ میں کوئی بھی جگہ جس جگہ پہ کہ میں ایگزیکشن کر رہا ہوں پوائنٹ اے کہہ لیجیے point B point C point D processor کے لیے ان میں اے بی سی ڈی میں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے سب جو ہیں وہ بہت ہی وفادار غلام ہے اس کے لیے انسٹرکشن انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے ایک انسٹرکشن اس کی لائف پوری ایک انسٹرکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ ابھی مجھے یہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ اسے نہیں پتا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تو جب اگلے پہ جائے گا تو پتا لگے گا اس کی لائف پوری کی پوری ایگزٹینس ایک انسٹرکشن پر ہوتی ہے اور اس انسٹرکشن کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے آپ کا جو رجسٹر کی ویلوز ہے انوائرمنٹ سے بار بار میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھے انوائرمنٹ میں جو رجسٹر کی ویلوز ہیں بس وہ اس کی دنیا ہے پوری کی پوری ٹھیک ہے نا میں ایک مثال آپ کو اس کی دیتا ہوں بڑی لے مین ٹائپ کی مثال ہے کہ یہ جگہ ہے اس جگہ کے اوپر میں لیکچر دے رہا ہوں آپ لیکچر سن رہے ہیں اگر اس پوائنٹ پر کوئی ایسا واقعہ ہو کہ میں فریز ہو جاؤں اس جگہ پہ اور آپ فریز ہو جائیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا اور یہ جو فریز ہونے کی کنڈیشن ہے یہ تین گھنٹے تک جاری رہے تین گھنٹے ہم بالکل فریز رہیں اور یکدم پھر ہم اس فروزن کنڈیشن سے باہر نکلے اور میں بالکل اپنی کنٹینیوشن میں بھی بولتا چلا جاؤں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل ریفرنس نہیں ہے جو کہ پروسیسر کے پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایز سچ اگر ہم اسے زیادہ تنگ نہ کریں تو وہ ہمیں بھی زیادہ تنگ نہیں کرتا اگر نہیں موجود کوئی ایکسٹرنل ریفرنس تو آپ میں سے کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ درمیان میں تین گھنٹے کا وقفہ آیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے دنیا میں وہ اپنے انوائرمنٹل ریفرنس کے حساب سے چلتی ہے ٹھیک ہے میں اس جگہ پر کھڑا ہوں تو میرے لیے ورلڈ جو ہے سچ وہ یہ کمرہ ہے اس کی کرسیاں ہیں اس کے لوگ ہیں جو تمام چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہ ہیں جو مجھے ریفرنس دے رہی ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اگر میں میری آنکھ بند کر دی جائے میرے تمام سینسز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے پھر مجھے لے جائیں باہر اور وہ لاہور کی تمام سڑکیں وڑکیں گھما کے لا کے پھر مجھے اس جگہ پہ بالکل ایسے اسی اسٹیٹ کے اندر یہی تمام کرسیاں یہی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں اور میری آنکھ کھلے تو میں کسی حال میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں پورا لاہور گھوم کر کے یہاں پہ واپس آیا ٹھیک ہے بالکل ایکزیکٹلی یہی اسٹیٹ ہوتی ہے پروسیسر کی جب ہم اس کے رجسٹرز کو اپنے پاس سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ ریسٹور کرتے ہیں اس فلیش میں درمیان کے گیپ میں ہم کچھ بھی کریں اسے نہیں پتا لگتا کہ کیا ہوا یہ جو سمپل چیز ہے اس کو پریکٹیکلی اگر آپ ریئلائز کرنے لگے ٹھیک ہے نا تو میں نے جیسے آپ کو کچھ کچھ لیکچرز پہلے ایک چیز بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی آئی آر کیو زیرو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت پاورفل چیز ہے یہ بہت ہی طاقتور اس پوائنٹ آف ویو سے کہ I R Q zero highest priority کی انٹرپٹ ہے اور یہ ہر چیز کو توڑ دیتی ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی انٹرپٹ آئی ہوئی ہے اس کو بھی توڑ کر کے یہ یہ تقریباً یہ میزائل کی طرح ہے ٹھیک ہے ٹرولی یہ بات جو میں نے ابھی کہی فی الحال جتنا آپ جانتے ہیں اس کانٹیکس میں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اپنے بروڈر کانسیپٹ کے اندر یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جب ہم ایک خاص جگہ پہ پہنچیں گے میں وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں پر جا کر کے یہ رانگ ہوگی پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے وہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے لیکن اس کانٹیکسٹ میں جس کانٹیکس میں کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس میں یہ پوری طرح ٹھیک نہیں لیکن یہ سمجھیں کہ اگر چیزیں ذرا شرافت سے چلیں ہم کوئی اس میں مسئلہ نہ کریں تو آئی آر کیو زیرو ایک ایسی انٹرپٹ ہے جو ہر چیز کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی اگر میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آئی آر کیو زیرو پہ انٹ ایٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے نا اس میں اور انٹ ون میں کیا فرق ہے ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں ہے دونوں انٹرپٹس ہیں ٹھیک ہے پروگرام انٹ ایٹ سے ٹوٹے یا انٹ ون سے ٹوٹے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انٹ ون سے ٹوٹا ہے یا انٹ ایٹ سے ٹوٹا ہے یا انٹ تھری سے ٹوٹا ہے فار دیٹ میٹر ٹھیک ہے نا کوئی اس میں ایز سچ یعنی میں ایک ہائر لیول کے اوپر جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ کس انٹرپٹ سے ٹوٹا ہے ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹا ہے اور کنٹرول ہمارے پاس آئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ڈاس ہے آپ کے پاس ڈاس میں جب آپ کوئی پروگرام چلاتے ہیں تو ڈاس لوڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس پروگرام کو جسے میں چلا رہا ہوں اسے کنٹرول تھرو کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کنٹرول ڈاس کے پاس واپس نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ پروگرام والنٹرلی یہ کنٹرول واپس نہیں دیتا جیسے کہ ہم اپنے تمام پروگرامز میں ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اینڈ پہ جا کر کے ہم نے کہا move X four C zero zero int twenty one H terminate program کس جگہ پہ ہم نے کہا ٹرمینیٹ اینڈ اسٹے ریزیڈینٹ لیکن اگر غور کریں تو جب تک ہم نے یہ نہیں کہا اس وقت تک کنٹرول ڈاس کے پاس نہیں گیا ٹھیک ہے ڈاس انیکٹو ہو گیا اس چیز کو اگر میں اس طرح کروں کہ نہیں آپ مجھے کنٹرول دیں گے یا نہیں دیں گے میں کنٹرول لے لوں گا ٹھیک ہے آپ کو ایک پروگرام میں نے چلانے کو دیا آپ اسے چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں چاہوں اس کا کنٹرول لے لوں اور میں ایک اور پروگرام جو ہے اسے کنٹرول دے دوں درا حال کے آپ کا پروگرام میموری میں اسی طرح موجود ہو ابھی یہ کانسیپٹ بھی کہ وہ میموری میں اسی طرح موجود ہو یہ بھی وہ لٹائل کانسیپٹ ہے ٹوٹلی ٹرو نہیں میں چاہوں تو اس کو یہاں سے بھی اٹھا سکتا ہوں لیکن وہ ذرا ایڈوانس چیز ہے اس میں میں شاید نہیں جاؤں گا اس کورس کے اندر اگر آپ کو انٹرسٹ ہے آپ خود سمجھ جائیں گے اس بات کو دوسرے کو کنٹرول میں اسے دے دوں اور اس کے بعد پھر پھر اس سے بھی کنٹرول لے لوں واپس آپ کو دے دوں پھر آپ سے کنٹرول لے لوں اسے دے لوں تو یہ دونوں پروگرامز جو ہیں وہ بالکل ایسے لگے گا جیسے دونوں بالکل اکٹھے اکٹھے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو کانسیپٹ جس کی میں اب بات کر رہا ہوں نا آپ سے اس کو ویسے اگر آپ ٹیکسٹ وغیرہ میں دیکھیں آپ نے جیسے میں نے بھی بتایا بھی آپ کو کہ ملٹی ٹاسکنگ ملٹی تھریڈنگ اس طرح کے کئی نام اس کے آپ کو ملیں گے آ, ابھی تک میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کیونکہ ابھی تک آپ نے جتنے پروگرام دیکھے ہیں ان پروگرام میں ہم بہت شرافت سے ٹھیک ہے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس جاتے رہے ٹھیک ہے اس پروگرام میں ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے اصل جو چیز ہے اس کے اندر جس کے یہ ہم یہ جو کانسیپٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کانسیپٹ کو ہم خاصی دیر تک کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ نے کنسنٹریٹ کیا تو میرا تجربہ یہ ہے اور یہ میں تقریباً اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ چیز ضرور کرواتا ہوں کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ اس سے گو تھرو کر جاتا ہے وہ اسمبلی کی پاور کو پروسیسر کی پاور کو اور بہت سارے ایڈوانس کانسیپٹس کو اپنے روٹ پہ بہت اچھا اچھے طریقے سے سمجھتا ہے یہ ذرا وہ شرافت والا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر جو ہے نا وہ وہ والا وہ ٹرینڈ ہونا چاہیے وہ مار دھاڑ مار دھاڑ کرنے والا یہ مار دھاڑ کا کام ہے سرجن کا کام ہے سرجن کا کام شرافت والا نہیں ہوتا بالکل کٹ لگا دیتا ہے سیدھا سیدھا ٹھیک ہے نا یہ کٹ لگانے والا کام ہے اس میں جو ڈیلیکیسی ہے اس گیم کی ٹھیک ہے وہ دو چیزوں میں ہے جس کو میں بار بار بار بار کنسنٹریٹ کر رہا ہوں ایک پروسیسر کا انوائرمنٹ ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن ہمیں اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے جو میں نے ابھی بتایا اور اس کو اور بھی الیبوریٹ کروں گا ایک یہ اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ اسٹیک مینیپولیشن کہ اسٹیک کے اوپر زیادہ کھیل لمبا نہیں ہے صرف تین ورڈ جو اوپر پڑے ہوئے ٹھیک ہے فلگ سی ایس اور آئی پی ساری گیم ان تین ورڈز کے اندر ہے اس کی پاور یہیں پر ہے یہ تین ورڈ ہم صحیح طریقے سے مینپولیٹ کریں ان سے کیا ہوگا تین ورڈ جو ہیں یہ سوئچ کو کنٹرول کریں گے سوئچ سمجھ رہے ہیں نا یہاں پر وہ سی والی سوئچ نہیں ہے یہ دوسری والی سوئچ ہے یہ ذرا بڑی سوئچ ہے ایک جگہ سے سوئچ کر کے دوسری جگہ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے ایک تھریڈ آف پروگرام سے یہ تھریڈ آف پروگرام جس کی ہم بات کر رہے ہیں ملٹی تھریڈنگ یہیں سے آیا جیسے میں نے بار بار آپ کو تین چار دفعہ بتایا کہ اگر آپ پروگرام کو دیکھیں گے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے انسٹرکشن کی دم سے دم بندھی ہوتی ہے بالکل یہ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ یا جیسے کچھ اس میں پہلے میں آپ کو جب اینٹ ون بتا رہا تھا تو میں نے کہا جیسے اینٹ رکھی ہوئی ہے ایک اینٹ اور دوسری اینٹ اور تیسری اینٹ اس طریقے سے یہ پروگرام ہے یہ جو ایک زنجیر ہے اینٹوں کی ٹھیک ہے یا زنجیر ہے یہ انسٹرکشنز کی اس کا نام پروگرام ہے اور پروسیسر کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی لائف ایک انسٹرکشن ہے اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں پتا اس سے زیادہ اسے کوئی انٹرسٹ ہے بھی نہیں نہ اسے پتا ہوتا ہے نہ وہ جانتا ہے یہاں پر یہ کانسیپٹ ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ آئے ادھر سے تھے چلے ادھر کو گئے اس میں جو بنیادی چیز ہے غور کرنے والی وہ ہے آئی ریٹ یہ جو انسٹرکشن ہے نا آئی ریٹ اس کا رول اس انسٹرکشن کا رول کیا ہے ٹھیک ہے کیا یہ انسٹرکشن کسی فار دیٹ میٹر یہ کسی انٹرپٹ کے ساتھ بندھی نہیں ہوئی اس کا ایک سیٹ ہے اس کے مائکرو آپریشن جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ ٹاپ آف اسٹیک پہ جو کچھ ہے اسے اٹھا کے آئی پی میں ڈالو یہ بالکل آپ ایسے کہیں کہ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے آنکھیں بند کر لیں ٹاپ آف اسٹیک پر جو کچھ بھی ہے اسے اٹھا کے آئی پی میں ڈالو اس کے نیچے جو کچھ ہے اسے اٹھا کے سی ایس میں ڈالو اس کے نیچے جو کچھ ہے اسے اٹھا کے فلیگ میں ڈالو یہ کام کرنا ہے ریگارڈ لیس اس چیز کے بالکل اس کا کوئی یاد کوئی دور دور تک اس کا نشان نہیں ہے کہ بھائی انٹ سے آئے تھے یہاں پہ کہ نہیں ٹھیک ہے جب اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ بھائی کہاں سے آئے تھے ایک کیوں آئے تھے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کا کوئی سوال نہیں یہ تین سٹیپ ہونے ہیں یہ تین سٹیپ ہوں گے بس سمپل بات اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سٹیپ کو ہم کتنی ڈیلیکیسی سے کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کتنی ڈیلیکیسی سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے سارے اس فنکشن کے لیے جو دوسری مین چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ یہ جو جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی ہے کہ یہ جو اسٹریم آف انسٹرکشن چل رہی ہے جو زنجیر چل رہی ہے یہ زنجیر ٹوٹے گی کیسے جو ایک بڑا سامنے کا وے ہے وہ ہے اس زنجیر کو توڑنا انٹ زیرو ایٹ سے ٹھیک ہے کیونکہ انٹ زیرو ایٹ ہر زنجیر کو توڑ دیتی ہے ہائیسٹ پرایورٹی کی انٹرپٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ رکے گی نہیں کسی بھی چیز سے ٹھیک ہے سوائے clear interrupt C L I کریں گے بند ہو جائے گی لیکن فی الحال ذرا اس کو روکیں گے یہ یہ سی ایل آئی کو بھی بند ہم کر سکتے ہیں یہاں نہیں ذرا آگے جا کر کے اسے ہم روک سکتے ہیں کہ کسی کو ہم سی ایل آئی نہ کرنے دیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ طاقت آ جائے نا کہ ہم کسی کو سی ایل آئی نہ کرنے دیں پھر پروگرام چاہے جتنی مرضی اچھل کود کریں ٹھیک ہے وہ ٹوٹا ہی ٹوٹا اس کو کوئی چیز دنیا کی روک نہیں سکتی ٹوٹنے سے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو ایک لڑی چل رہی ہے ہمارے پاس انسٹرکشن کی اس لڑی کو ہم توڑیں اب میں آپ کے سامنے سینیریو سیٹ کر رہا ہوں کہ اس لڑی کو ہم نے پروگرام کر لیا کہ اس لڑی کو ہم توڑیں گے انٹ زیرو ایٹ سے جیسے انٹ زیرو ایٹ آئے گی ہم اس لڑی کو وہ توڑ دے گی خود بخود اور کنٹرول ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارا آئی ایس آر ہم لکھیں گے انٹ زیرو ایٹ کے اوپر ٹھیک ہے جو کہ جب یہ ایک لڑی ٹوٹے گی یہ ہمارے پاس آئے گا یہ اس لڑی کے اس لڑی کے اسٹیٹ کو ٹھیک ہے اپنے پاس سیو کرے گا کسی جگہ پہ کوئی ایک جگہ مخصوص کر کے ہم اس جگہ پر اس کی پوری اسٹیٹ سیو کر دیں گے ٹھیک ہے نا ہم کرتے آ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم کرتے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم انٹ زیرو ایٹ کے اندر آتے ہیں ہم ایکس بھی استعمال کرتے ہیں B X B C X B D X B ٹھیک ہے ہم نے استعمال کیا اسے کرپٹ کر دیا چینج کر دیا نا اگر ہم کرپٹڈ ویلو پیچھے بھیجیں پروگرام کو پتا نہیں لگے گا وہ اس کرپٹڈ ویلو کے اوپر رانگ ریزلٹ جنریٹ کرتا چلے ٹھیک ہے تو اگر اسے کرپٹڈ ویلو کا پتا نہیں لگے گا تو پھر اس چیز کا بھی پتا نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ کانسیپٹ اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اگر ہم ادھر وہاں پہ بیٹھ کے کوئی چیز چینج کریں نا اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو اگلے لیکچر تک آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ وہ جو آئی ایس آر لکھی ہے اس کے اندر اگر کوئی ذرا امپورٹنٹ سا رجسٹر چھیڑ دیں تو پروگرام کو نہیں پتا لگے گا کیا ہوا مثال کے طور پہ اس کے جو پرنٹنگ پوائنٹ ہے اس کا کی ویلو جس رجسٹر میں پڑی ہوئی ہے اس کو چھیڑ دے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا کرتا ہے سو مچ سو کہ وہ پروگرام جو ہے نا وہ کریش ہونا گوارا کر لے گا ٹھیک ہے پروسیسر کریش ہو جائے گا لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے گا وہ اس کے حساب سے اپنے جو بھی اس کی انوائرمنٹ اس وقت ہے وہ اس پرٹیکولر ایک انسٹرکشن کی لائف کے اندر وہ اس کے حساب سے وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا اگر کوئی بڑی گڑبڑ کر دو گے تو وہ کریش ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ کرو گے وہ کریش ہو جائے گا لیکن یہ کریش جسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس طریقے سے وہ وہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی مطلب مسئلہ کوئی خراب ہو گیا نہیں بالکل لیگل ایگزیکیوشن کرتا ہوا اپنی طرف سے بالکل یہی سمجھتا ہے کہ بالکل لیگل ایگزیکیوشن کرتا ہوا آیا اور آ کر کے بس اب وہ کسی ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے کہ جو ہمارے پروگرام کا لوپ نہیں ہے ہمارے پروگرام کا انٹینڈیڈ پوائنٹ نہیں ہے لیکن وہ شکایت نہیں کرے گا ٹھیک ہے شکایت وہ اس صورت میں کرے گا جب کوئی بڑا بلنڈر ہوگا جب کوئی ایسی چیز اسے ملے گی اس پاتھ کے اندر جو کہ ہمارا لاجیکلی پلانڈ پاتھ نہیں ہے اس پاتھ میں کوئی ایسی چیز اسے مل جائے کہ جس کو وہ سمجھ نہ پائے تو آپ کو شکایت کرے گا کہ صاحب یہ کیا بتا دیا مجھے ٹھیک ہے یہ تو مجھے آتا ہی نہیں لیکن اگر کنٹرولڈ طریقے سے ٹھیک ہے انوائرمنٹ کیا خیال رکھتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سرجن کی طرح آپ یہ کام کریں کہ سرجن کی طرح آپ کو دیکھ کے کہ کسی چیز کو چھیڑ نہ دیں آپ ٹھیک ہے نا اس کو لائیں اور لے جائیں ایک جگہ سے لے آئیں دوسری جگہ لے جائیں دوسری جگہ سے لائیں تیسری جگہ لے جائیں آپ جیسے مرضی اس کو جو ہے وہ کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کو نہ پتا لگے گا اس چیز کا نہ وہ شکایت کرے گا آپ سے یہ جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ شاء مطلب آگے جو ہم چلیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آگے جب ہم اس کو لے کر کے جائیں گے تو اس کانسیپٹ کو ہم بہت زیادہ الیبوریٹ کریں گے اس کانسیپٹ کے اندر جو دو تین بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے لیکچر سے پہلے پہلے اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں نمبر ایک اسٹیک ٹھیک ہے اس کا ذرا آپریشن جو ہے اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیے ریوزٹ کیجیے کیونکہ اس جو یہ جو یہ جس چیز میں اب ہم نے ہاتھ ڈالا ہے اس چیز کی بنیاد اسٹیک کے اوپر ہے اسٹیک کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے آٹومیٹک آپریشن کیا ہوتے ہیں اس کے ڈیلیبریٹ آپریشنز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان تمام کو ذرا ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ذرا باریکی کے ساتھ ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ریٹ آئی ریٹ اور ان یہ جو تمام انسٹرکشن جو کہ اس کے ساتھ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہیں ان کے آپریشن کو اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کیونکہ اسٹیک اگر آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ پہ وہ پاور نہیں ہے جس پاور کے ساتھ آپ یہ گیم کھیل سکیں گے دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ترکیب سوچیں اگلے لیکچر سے پہلے پہلے ترکیب سوچیں کہ کس طریقے سے پروسیسر کا جو اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے تمام رجسٹرس بمیں اس کے ایس ایس اور ایس پی کے ٹھیک ہے اس کے اسٹیک کے جو جو مین پوائنٹرس ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو ریسٹور کر سکتے ہیں ایک دفعہ سیو کرنا ہے اگلی دفعہ ریسٹور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ جو ہے ترکیب وہ آپ ذرا سوچئے اگلے لیکچر سے پہلے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑا شوق نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی بہت بڑی وہ یعنی ایسی چیز نہیں ہوگی اگلے لیکچر تک آپ لوگ سنبھل جائیں گے اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے تو آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ شاء آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم